حضرت علی بن طلق رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول صلی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں پھسکی مارے یعنی ہوا خارج کرے تو چاہیے کہ نماز توڑ دے اور وضو کرے اور اپنی نماز دہرائے سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار پانچ